حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنے اور پنڈلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کوہنیوں گھٹنوں اور کلائیوں کے جوڑ انتہائی مضبوط اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کی مناسبت سے بڑے اور موزوں حد تک طویل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیوں کے جوڑ موٹے اور گوشت سے پر تھے جسم کا وہ حصہ جو کپڑے یا بالوں سے ننگا ہوتا وہ روشن اور چمکدار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین و جمیل نورانی پنڈلیاں قدر پتلی تھیں ہر جوڑ جازی نظر تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور وجود سرتا پا موزنیت کا آئینہ دار تھا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا بزبان حال پکار اٹھتا ذرق تاب قدم ہر کو جا می نگرم ذرک تاب قدم ہر کو جا می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جاں جاست کرشمہ دامن دل می کشد کے جاں جاست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزائے مبارک میں سے ہر وہ عزو جس کی زیارت کی سعادت سے وہ بہریاب ہوئے اس کی جزیات تک کا بیان بڑی محبت لذت اور حلاوت سے کرتے اس موقع پر ان کی سرشارانہ عقیدت دیدنی اور شنیدنی ہوتی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا ہر وقت ان کی نگاہوں اور چشم تصور میں موجود رہتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال افعال اور شمائل و خسائل کا ذکر ہی ان کے نزدیک سب سے بڑی عبادت تھی اس بابرکت باعث فیوز و خیر ذکر پاک کو وہ دنیا و مافیہ میں موجود ہر شے پر ترجیح دیتے ان کا عالم بقول شاعر یہ تھا ماں ہر چے خاندہ ایم فراموش کردہ ایم ماں ہر چے خاندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کہ تکرار می کن ایم اللہ حدیث یار کہ تکرار می کن ایم کہ تکرار می کنیم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نہایت توانا قوی اور مضبوط جوڑوں کے حامل تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں خوب نمایاں تھیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں قدر پتلی اور حسین ترین تھیں